اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العلومین والسلام وسلم اشرف الانبیاء والمرسلین ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ وصحابہ اجمعین رب لی صدری ویسر لی امری وحل لسان یفقہ قولی الحمد للہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اس مبارک مہینے میں ہم قرآن کا خلاصہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بہت سارے اسکالرس کی محنت ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان تمام علماؤں کو جزائے خیر دے آمین میں ان سب کے نالج کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم سیکھیں گے ہم سب کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس خلاصے قرآن میں دراصل میں ہم قرآن کی آیات میں جو مضامین ہیں اس کے کچھ مضمون پہ ہم بات کریں گے کیونکہ ہر آیت میں کئی مضامین ہوتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر ایک مضمون کا خلاصہ کیا جائے لیکن پھر بھی ہم ایک طرح سے ہائی لائٹس دیکھیں گے قرآن کے بارے میں اللہ نے کئی مقامات پر سورہ القمر میں فرمایا و یسر یسر القرآن الکر فہل میں مدکر اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے لیکن تھوڑا وقت لگانا پڑے گا آپ کو پھر سورہ الفرقان میں اللہ نے فرمایا آئے نمبر تھرٹی میں آتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یعنی یا تو قرآن کو پڑھا ہی نہیں یا پڑھا لیکن سمجھا نہیں یا سمجھا تو عمل نہیں کیا خیر قرآن سیکھنے کے بارے میں اور سکھانے کے بارے میں ویسے بھی کئی آیات بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں اب یہ جو قرآن کا خلاصہ ہے اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ رکو بائی رکو میں لوں گی اور صرف سورہ فاتحہ چھوڑ کر جتنی دوسری سورہ میں بتانے جاؤں گی وہ رکو میں جو مین ٹاپک آیا ہوا ہے مین ایک مضمون اسی رکو کے اندر تو وہ ایک مین مضمون صرف میں بتاؤں گی ویسے مضمون بہت سارے ہیں ایون آپ ایک آیت بھی لیں گے نا قرآن کی تو اس میں کئی ٹاپکس ہوتے ہیں ایک آیت میں بھی تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہر ٹاپک کے بارے میں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں اگر ایک آیت بھی لیں گے تو اس کا ایک ایک گھنٹہ کم از کم کبھی کبھی لیکچر بن جاتا ہے لیکن اب یہ جو سیریز ہم شروع کر رہے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہو قرآن میں کیا ہے کیا کیا مضمون آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے ڈیٹیل میں تو نہیں ہے لیکن کچھ ٹاپکس ان کو پتہ چلیں گے کہ قرآن میں کس بارے میں بتایا گیا ہے تو یاد رکھیں سور فاتحہ کے ٹاپک پہ میں نے بات کروں گی یعنی جو مین مضمون آیا ہوا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ اٹ سیلف کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے تو وہ چھوڑ کے سورہ البقرہ سے لے کے لاس سورہ ناس تک ہر رکو کے ٹاپک کے بارے میں یعنی مین ٹاپک کے بارے میں ہر ٹاپک کے بارے میں نہیں بلکہ مین ایک ہی کوئی ٹاپک یا دو ٹاپک یا میگزیمم تین یا چار تک ٹاپک بتا دوں گی کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈسکس کر سکیں تو یہ ذہن میں رکھیں ورنہ یہ ہوگا کہ میں کہوں گی کہ یہ رکو میں یہ ٹاپک آیا ہے اور بہت سارے اس میں ٹاپک رہ گئے اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ بتانا چاہیے تھا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں ہر ٹاپک کے بارے میں نہیں بات کروں گی کیونکہ ہر آیت میں بہت سارے ٹاپک آ جاتے ہیں بس کچھ نشاندہی کروں گی میں اور باقی کا پھر ہم انشاءاللہ جب بھی ڈیٹیل پڑھیں گے اللہ نے جب چاہا تو پھر اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اور بھی کچھ چیزیں میں بتاؤں گی جس میں ایک تو چیز یہ ہوگی کہ ہر سورہ کا جو مین ٹاپک آیا ہوا ہے اس کا ہائی لائٹ میں کر کے بتا دوں گی اور ساتھ ساتھ اس سورہ کا نام اسپیسیفکلی یہی نام کیوں ہے تو اس کا کیا ریزن ہے تو وہ بھی بتایا جائے گا اور روکو میں کتنے آیات کون سی آیت سے لے کے کون سے آیات تک ہیں وہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گی ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے اس لیے ڈائریکٹ ہم پہلے پارے کے مضامین کا خلاصہ شروع کرتے ہیں سور الفاتحہ اس میں ایک رکو ہے اور سات آیات ہیں چونکہ قرآن حکیم کا آغاز اس صورت سے ہوتا ہے اس لیے اس کو سورہ الفاتحہ کہتے ہیں قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے علماء کا قول یہ ہے کہ یہ صورت ایک دعا ہے اور پورا قرآن اس دعا یعنی طلب ہدایت کا جواب ہے تو اب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہیں الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے سورہ الفاتحہ کی پہلی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ان چار صفتوں سے کرایا کہ وہ رب ہے رب کا مطلب کیا ہے وہ سب کو پالنے والا ہے وہ رحمان ہے سب پر رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا وہ رحیم ہے خاص بندوں پر مہربانیاں کرنے والا اور وہ مالک یوم الدین ہے جزا و سزا کے دن آخرت میں ہر شخص کو اس کے کیے کے مطابق بدلا دینے والا لہٰذا تمام تعریفیں اس کی ذات کے لائق ہیں ایاک کا و ایاک نستعین ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں ایاک کا نا و ایاک نستعین میں عبادت اور انتہائی پاکیزی اعمال کے ساتھ دعا کی طلب ہے کہ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد آخری حصہ دعا کا ہے یا الہی ہمیں زندگی کی ابتدا سے موت کے انتہا تک ہمیشہ ہر بات میں سرات المستقیم پر قائم رکھ کسی حال میں ہم اس سیدھے راستے سے نہ بٹکے جس پر تیرے وہ بندے چلے جن پر تو نے انعام کیا اے اللہ ہماری حفاظت فرما کہ ہم کبھی اس راہ پر نہ چلیں جس پر وہ لوگ چلیں جن پر تیرا غضب ہوا اور ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلنے سے بھی محفوظ رکھ آمین سورہ البقرا یہ دوسرے نمبر کی صورت آتی ہے اس میں چالیس رکوع ہیں اور ٹو ایٹی سکس آیات ہیں اس صورت میں ایک جگہ البقرا یعنی گائے کا ذکر ہے اس لیے اس صورت کا نام البقرہ رکھا گیا ہے یہ قرآن کے سب سے طویل سب سے لمبی صورت ہے اس میں کئی احکام و مسائل ہیں پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ان کا جانشین بنانا یعنی ان کو سکسیسر بنانے کے بارے میں اور یہود کو ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی ہے پہلا رکوع شروع کرتے ہیں ایک سے سات نمبر آیت تک جس میں مومن کی صفات اور کفار کی خصوصیات بیان کی گئی ہے میم ذالکل کتاب فی بلا شبہ یہ کتاب الہی ہے اللہ کی کتاب ہے اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس کتاب میں ہدایات ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے پانچ صفات بیان کیے گئے ہیں پہلی صفت وہ غیب یعنی بن دے کی حقیقتوں کو کتاب حق کی رہنمائی کے مطابق مانتے ہیں پھر نماز قائم کرتے ہیں دوسری صفت تیسری صفت اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں چوتھی صفت وہ برحق مانتے ہیں جو پہلے نبیوں پر اترا جو کچھ پہلے نبیوں پر اترا اسے بھی مانتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ قرآن ہو یا حدیثیں ہوں ان سب کو مانتے ہیں اور پانچویں صفت ان لوگوں کی جو متقین ہیں ان کی پانچویں صفت یہ آتی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہی لوگ نجات اور کامیاب ہونے والے ہیں رہے وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دل و دماغ اور کانوں پر گویا مہرے لگ چکی ہیں اور ان کی آنکھوں پر ضد اور تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہیں کہ یہ کسی طور پر ماننے والے نہیں ہیں پھر رکو نمبر دو آٹھ سے بیس نمبر آئے تک اس میں منافقوں کے خصائص جو خصوصیات ہیں منافقوں کی وہ بیان کی گئی ہے اور ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو اللہ کو اور مرنے کے بعد کے زندگی کو مانتے ہیں مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہیں یہ منافق لوگ اپنے طرز عمل سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر خود دھوکے میں مبتلا ہیں حق کی کامیابی اور اپنے دوگلے پن کی بدولت ان کے مرض نفاق میں اضافہ پہ اضافہ ہوتے جا رہا ہے یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے یہ فسادی ہیں مگر اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں عقل سے خالی ہیں مگر ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں ایمان والوں کے سامنے ایمان کے دعوے کرنا اور اپنی مجلسوں میں مومنوں کا مذاق اڑانا ان کی عادت بن چکی ہیں یہ لوگ عقل سے ایسے خالی ہیں کہ انہوں نے ایمان اور ہدایت کے کھڑے سکوں کے بدلے کفر اور گمراہی کا بیکار مال پسند کر لیا ہے ان کی محرومی کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو راستہ دیکھنے کے لیے رات کے اندھیروں میں آگ جلائے مگر جب ارد گرد روشنی ہو جائے تو خود بینائی یعنی ویجن سے محروم ہو جائیں اور ان میں بعض ایسے ہیں جو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے دنیائی فائدے دیکھ کر چند قدم اٹھا لیتے ہیں پھر پابندیوں اور حق کے راستے میں قربانی کا جب مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ دیکھ کر وہ ٹھٹک جاتے ہیں اگر یہ لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائیں تو ہمیشہ کے لیے دولت ایمان سے محروم کر دیے جائیں گے رکو نمبر تین ٹوینٹی ون آیت سے لے کے ٹوینٹی نائن آیت تک جس میں سارے کافر مل کر قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے اس کے بارے میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پہلا ارشاد یہ ہے کہ اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم نیک بن جاؤ وہ تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا بھی خالق وہی ہے وہی ہے جس نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا بارش برسانے والا پھر اس پانی کی بدولت زمین سے تمہاری غذا اگانے والا وہ اکیلا ہے کسی کو اس کے مد مقابل نہ بناؤ اور سنو کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت نامہ نازل فرما دیا قرآن بھیج کر تو اس پر ایمان لے آؤ اگر تمہارا خیال ہے کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے تو سارے مل کر اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کر تو لاؤ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے اور کبھی نہیں ہو سکے گا تو انکار کرنے والے ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بنو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس آخری ہدایت کو مانیں گے جنت ان کے منتظر ہوگی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی بہترین رزق کھائیں گے وہ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ شوہر ان کے ساتھ رہیں گے یاد رکھو قرآن کی تمام مثالیں حقیقت کی وضاحت کے لیے ہیں مثال مچھر کی ہو یا مکڑی کی ہو ایمان والے ان کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں لیکن انکار کرنے والے فاسق اعتراض کر کے گمراہی مول لیتے ہیں یہی فاسق لوگ رب کی فرما برداری کا عہد کر کے پھر اسے توڑ ڈالتے ہیں یہ قطع رحمی کرنے والے ہیں اور فسادی لوگ ہیں لوگوں اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو جب کہ تم بے جان تھے ذرا غور تو کرو اس نے تمہیں زندہ کیا وہی تمہیں موت دے گا کوئی اور نہیں دے گا بلکہ اللہ ہی تمہیں موت دے گا پھر دوبارہ ہمیشہ رہنے والی زندگی وہی اللہ دے گا جس نے تم کو موت دی کائنات میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے آسمان بھی اسی نے بنائے وہی ہر شے کا جاننے والا ہے رکو نمبر چار thirty two thirty nine number آیا میں خلافت آدم اور ابلیس کے بارے میں ہیں یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں ایک جانشین بنانے والا ہوں ایک سکسیسر بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کہ میں کیوں بناؤں گا اس کی کیا حکمتیں ہیں پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام یا سارے علوم سکھائے جو انسانوں کے لیے ضروری یا فائدہ مند تھے فرشتوں سے ان کے بارے میں اللہ نے پوچھا تو فرشتے نہ بتا سکیں خلافت آدم علیہ السلام کے اقرار اور بدی آدم کے عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ شامل تھا اس نے تکبر کیا اس نے سختی سے انکار کیا اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا صرف ایک درخت ممنوع تھا لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا اور انہوں نے اس ممنوع درخت سے چکھ لیا پھر دونوں زمین پر بھیج دیے گئے آدم علیہ السلام بھی اور ہوا علیہ السلام بھی پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا سبحان اللہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے کتنا مہربان ہے اللہ ہم پر ہم اس کی قدر نہیں کرتے کہ گناہ ہم کریں لیکن گناہ کی توبہ کس طرح کی جائے وہ بھی اللہ ہی ہمیں سکھائے سبحان اللہ اللہ تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے اللہ پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کی نسل آدم کو ہمیشہ کے لیے زمین میں رہنے اور آسمانی ہدایت پر چل کر کامیابی حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا جو ہماری طرف سے آنے والی ہدایت کو مانے گا وہ خوف اور غم سے آزاد رہے گا اسے نہ مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا جو انکار کرے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے رکو نمبر پانچ فورٹی نمبر آیا سے لے کے فورٹی سکس نمبر آیا تک اس میں بنی اسرائیل سے پہلا خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس قسم کا غم اور غصہ اور حسد ابلیس کو تھا اسی قسم کا غم اور غصہ اور حسد اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف تم کو بھی ہے اب دیکھیں کنیکشن کیا ہے کہتے ہیں نا کہ کنیکشن نظر نہیں آتا یہاں پر بہت سارے کنیکشن ہیں جو ہمیں کبھی سمجھ میں آتے ہیں اور کبھی سمجھ میں نہیں آتے کہ جس طرح ابلیس نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام سے غصہ ہو گیا تھا غم ہو گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیسے بنایا جا رہا ہے اسی طرح تم اے بنی اسرائیل تم بھی حسد کے شکار ہو تم غم اور غصے میں ڈوبے ہوئے ہو تمہیں غم و غصہ اور حسد آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے ہیں مگر یاد رکھو جس طرح شیطان کی خواہش کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کر رہی اسی طرح تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہو کر ہی رہے گی لہذا اے بنی اسرائیل اپنی نعمتوں کو یاد کرو ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرو قرآن مجید پر ایمان لاؤ دنیا کے حقیر فائدوں کے خاطر اللہ کی آیتوں کو فروخت نہ کرو نہ بیچو حق اور باطل کو خلط ملت نہ کرو مکس اپ نہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو لوگوں کو نیکی کا حکم دو مگر خود بھی عمل کرو صرف لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دو بلکہ خود پہلے عمل بھی کرو اور پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دو راہ حق کی مشکلات پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کروں ہاں نماز مشکل ہے مگر اللہ کے سامنے ان جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جن کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے رکو نمبر چھ آیا نمبر فورٹی سیون سے ففٹی نائن تک جس میں تاریخ بنی اسرائیل کے چند واقعات ہیں ہسٹری بنی اسرائیل کی کچھ واقعات کے بارے میں ہیں اللہ کا ارشاد اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو نہ بھولو اور خصوصاً اس نعمت کو کہ تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی تھی آخرت سے ڈرو جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اپنے پیارے بھی کسی کے کام نہیں آئیں گے دیکھو فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا اور تمہاری عورتوں کو غلام بنانے زندہ رہنے دیتا پھر ہم نے تم کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دی سمندر میں راستہ بنایا تو تم بچ کر نکلے اور فرونی تمہارے سامنے گرک ہو گئے تمہارے سامنے ڈوب گئے تم دیکھ رہے تھے پھر تم نے موسا علیہ السلام کو کوہ تور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی مگر جب تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا اتنی بڑی غلطی کے باوجود اتنے بڑے گناہ کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس نعمت کو بھی یاد کرو پھر تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں تورات عطا فرمائیں کتاب دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور تم اسے بھی یاد کرو جب تم نے موسا علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے موجود نہ دیکھ لیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہوں گے پھر تم پر عذاب آ گیا مگر موسا علیہ السلام کی درخواست پر تمہارا قصور بھی معاف کر دیا گیا کتنی بڑی گستاخی تم نے کی تھی کہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہم اللہ کو سامنے جب تک نہیں دیکھیں گے تو ہم مانیں گے نہیں اس بڑی سے بڑی گستاخی کو بھی ہم نے معاف کر دیا کئی نعمتیں تم کو دی گئی اور کیا نعمتیں دی گئی دھوپ سے بچاؤ کے خاطر تم پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور تمہیں کھانے کو عمدہ غذائیں دی من اور سلوا دیا اور وہ وقت بھی قابل غور ہیں جب تمہیں کہا گیا کہ ایک شہر کی آبادی میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور توبہ کرتے جاؤ اور زندگی کے تمام ضروریات جو بھی ہیں اس کو بھی حاصل کرو مگر تم نے ہماری بتلائی ہوئی بات کو بازل ڈالا جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا پھر ہم نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا رکو نمبر سات آئے number sixty sixty two one تک جس میں بنی اسرائیل کے سرکشی کے دو واقعات اور اس کا انجام بھی بتایا گیا ہے بحر کلزوم عبور کرنے کے بعد صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑا وہاں پانی بہت کم تھا تو موسا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بارہ چشمے جاری ہو گئے بدی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ لیکن ان کی ناقدری نہ کرو من اور سلوا جیسی نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے تم نے کیا کیا تم نے کہا ہمیں ویجیٹیبلس چاہیے ساگ پات چاہیے ترکاریاں چاہیے گندم چاہیے مسور کی دال ککڑیاں چاہیے یہ ساری حقیر چیزیں مانگنا شروع کر دی لہٰذا ان پر ذلت مسلط ہو گئی اور اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا رکو نمبر آٹھ آیا نمبر سکسٹی ٹو سے سیونٹی ون تک یہود کی عہد شکنی کی داستانیں انہوں نے جو وعدے توڑے تھے اس کی داستانیں اللہ پاک کے ہاں عزت کے ذریعے نصب نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہیں اس رکو میں یہود کی تین عہد شکنیوں یعنی تین طرح کے عہد کو توڑنے اور ان کی نسلی غرور کا تذکرہ کچھ اس طرح ہوا ہے فرمایا ہم نے تورات پر عمل کرنے کا عہد تم سے اس اہتمام کے ساتھ لیا کہ تم پر پہاڑ کو بلند کر دیا تاکہ تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ اگر ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا تو یہ پہاڑ ہم پر گر جائے گا اور ہم نست و نابود ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے مگر اس پر بھی تم نے عہد شکنی کی عہد کو توڑ دیا اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو اب تک تمہارا قصہ پاک کر دیا جاتا جس طرح پہلے قوموں کو ختم کر دیا گیا اسی طرح تم کو بھی ختم کر دیا جاتا پھر تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا حالانکہ تمہیں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو کوئی کام نہ کرو لیکن تم نے کیا کیا ہیلے بازیاں کی ہیلے سازیوں سے مچھلیاں پکڑی اور ہفتے کے احترام کو پیچھے ڈال دیا اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا تمہاری صورتیں اس کی وجہ سے مسخ کر دی گئیں تمہیں بندر اور کھنزیر یعنی سور بنا دیا گیا یہود نے تیسری سرکشی گائے کو ذبح کرنے کے حکم کے وقت کہ جب انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس حکم پر طرح طرح کے سوالات کھڑے کیے کہ گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو بہت سارے سوالات کرنے شروع کر دیے بل نہ چاہتے ہوئے بھی موسا علیہ السلام کے سامنے ان کو سر جھکانا پڑا انہوں نے گائے ذبح کر دی جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے دل میں ایسا کرنا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس پر تیار ہو گئے رکو number nine seventy two number آیا سے ایٹی ٹو نمبر آیا تک یہود کے آبا و اجداد کی سنگ دلی سختی اور ان کے مسلسل منافقت کے بارے میں بنی اسرائیل نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا یعنی ایک شخص تھا ان کے بنی اسرائیل کے اندر اس کو کسی شخص نے قتل کیا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اسے قتل کر دیا مگر وہ اس قتل کا الزام کسی اور کے اوپر ڈالنے لگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذبح شدہ جو گائے ہے جو تم نے ابھی ذبح کی ہے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لو اور مقتول پر مار دو جو مر گیا انسان اس پہ ایک ٹکڑا لے کے اس پر مار دو تو یہ کیا ہوگا یہ جو مقتول ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ تم کو بتائے گا کہ قاتل کون ہے یہ بھی ایک معجزہ تھا یہ جو واقعہ تھا نا مردے کو زندہ کرنا یہ واقعہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانی تھی کہ بنی اسرائیل کے سر اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے مگر ہوا کیا ایسا نہیں ہوا ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھروں سے تو چشمے پھوٹتے ہیں نہریں نکلتی ہیں اور پتھر تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزا ہو جاتے ہیں مگر یہ سنگ دل انسان پر کچھ اثر نہیں ہوا دل کی سختی اور سرکشی ان کا قومی نشان بن گئی آج بھی یہود کا یہی حال ہے اللہ کا کلام سنتے ہیں جانتے بوجھتے اس میں ہیرا پھیری کرنے لگتے ہیں ایسے بے ضمیروں کے ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں رکھی جاتی ان سے توقع رکھنا بھی بیکار ہے یہ لوگ اپنی مصلیحتوں کے خاطر مسلمانوں کے سامنے اظہار ایمان کرتے ہیں اور کبھی کبھی مسلمانوں کی خوشنودی کے لیے خوشی کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تورات کی کوئی پیشن گوئی کی بیان کر دیتے ہیں مگر جب اکیلے ہو جاتے علاحدہ اپنے لوگوں میں ہو جاتے تو ایک دوسرے کو سمجھاتے کہ مسلمانوں کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤ جسے وہ کل تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرے حالانکہ اللہ ان کے سب کھلے چھپے اعمال سے واقف ہے یہ بدبخت چند ٹکڑوں کے خاطر تورات میں بھی تحریف کر دیتے ہیں لانت ہو ان کے لکھنے والے پر اور لانت ہو ان کی اس کمائی پر ان کی ساری سرکشیوں کے باوجود وہ نجات کی بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ ہم جہنم میں صرف چند روز رہیں گے اور اس کے بعد ہم وہاں سے نکالے جائیں گے آج مسلمان بھی یہی کہتا ہے نا کہ چند روز ہم جہنم میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد کے جنت میں ہی جانا ہے یہ ساری باتیں اللہ کیوں بتا رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں بتانے کا مقصد کیا ہے یا کسی اور قوم کے بارے میں بتانے کا مقصد کیا ہے اے مسلمانوں تم یہ غلطی نہیں کرنا لیکن وہی غلطی ہم کر رہے ہیں اور ان یہودیوں کا کہنا کہ ہم جہنم میں چند روز سے زیادہ نہیں رہیں گے گویا انہوں نے رب سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے سنو ایسا ہرگز نہیں حقیقت یہی ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح کرنے سے ملے گی نجات کس سے ملے گی ایمان لانے سے صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل نیک اعمال قرآن اور سنت کے مطابق کرنے ہوں گے نسلی غرور پر بھروسہ کرتے ہوئے برائیوں میں مگن رہنے والے یقیناً عذاب الہی کے مستحق ہوں گے رکو نمبر نمبر دس آئے ایٹی تھری سے ایٹی سکس تک جس میں مسا کے بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے پکا جو وعدہ لیا گیا تھا اور ان کی عہد شکنی انہوں نے جو عہد کر کے توڑ دیا تھا اس کے بارے میں مسا کے بنی اسرائیل کی بڑی بڑی باتیں یہ تھی نمبر ون کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا دوسری بات تھی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا تیسری بات تھی رشتے داروں یتیموں مسکینوں اور عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چوتھی بات تھی نماز قائم کرنا اور پانچویں بات تھی زکوٰۃ ادا کرنا مگر یہ لوگ سب کچھ اقرار کرنے کے باوجود اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہے وعدہ تو کیا پکا وعدہ کیا لیکن نافرمانی کی ہے وعدے کو توڑ دیا انہوں نے پھر ان کو حکم دیا گیا ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور اپنے کمزوروں کو گھروں سے نہ نکالو ان کو بے گھر نہ کرو یہودیوں نے اس حکم کا اس طرح مذاق اڑایا کہ طاقتوروں نے کمزوروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور ایک فریق نے ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے خلاف ظلم سے گروہ بندی کر کے گروپ بنا کر اسے اس کے وطن سے باہر نکالنے لگے لیکن جب کچھ لوگ قیدی بن گئے تو اپنی مذہبیت جتلانے کے خاطر قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے لگے یہ گمراہی کی انتہا تھی کہ قیدیوں کو چھڑانے کے وقت تو شریعت یاد آ گئی کہ ہماری شریعت میں ہے قیدیوں کو چھڑانا لیکن اپنے بھائیوں کو جب قتل کرنے لگے اور گھروں سے بے گھر کرنے لگے گھر سے نکالنے لگے اس وقت تم کو شریعت یاد نہیں رہی یعنی کچھ حکم کو تم مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہوتی ایسے لوگ دنیا میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی کیوں رسوا ہیں اس سے سبق لیں کیا کچھ احکام پہ ہم عمل کرتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے پسند کی چیزیں ہم لے لیتے ہیں اور جو ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے یہ ہمیں پسند نہیں آتے ہم اس کو چھوڑ دیتے اس لیے آج کا مسلمان یہودیوں کی طرح رسوا ہو گیا رکو نمبر الیون ہے ایٹی سیون نمبر سے نائنٹی سکس نمبر آیات تک جس میں بنے اسرائیل کا انکار اور ختم رسول یعنی رسالت کے ختم ہونے کا اور موت کے ڈر کے بارے میں بتایا گیا بنی اسرائیل کے پاس موسا علیہ السلام تشریف لائے ان کے بعد پے در پہ ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے اگر جو رسول ان کے من کے مرضی کے خلاف پیغام حق لایا انہوں نے اس کے حکم ماننے سے انکار کر دیا بعض پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو شہید کر ڈالا کتنی ڈٹائی تھی ان میں بنی اسرائیل نے نبیوں کو جھٹلانے اور شہید کرنے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جس طرح یہ لوگ ہمیشہ سچائی کے منکر ہیں سچائی کو نہیں مانتے اسی طرح آج بھی حق کے مخالفت میں وہ آگے آگے ایکٹیو ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے دل حق کی قبولیت کے لیے بند ہو گئے ہمارے دل کو مہر لگ گئی ہے در حقیقت ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اللہ کی لانت ہے ان پہ یہ ایسے بدبخت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کی دعا مانگا کرتے تھے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ آپ ہی نبی ہیں اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے نہیں حالانکہ اللہ اپنے فضل کے لیے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے جب بھی انہیں قرآن پر ایمان لانے کو کہا جاتا تو کہتے ہمارا جو تورات پر ایمان لانا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے اس کے علاوہ ہم کسی آسمانی کتاب کو ماننے والے نہیں اگر واقعی یہ جو کہہ رہے وہ درست بات ہیں تو یہ لوگ تورات کے پیغام پہنچانے والے جو نبی تھے ان کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کی پھر یہی لوگ جنہوں نے موسا علیہ السلام کو کوہ تور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنا کیوں شروع کر دی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر آخرت میں اللہ کی مہربانیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں تو پھر ایک کام کرو موت کی تمنا کرو کیونکہ موت کے بعد پھر اللہ سے ملو گے نا لیکن یہ اپنی کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہے یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے حالانکہ سب کو مرنا ہے خواہ کوئی ایک ہزار سال کی عمر پالے ان کی لمبی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی اللہ پاک ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے رکو نمبر بارہ آئے نمبر نائنٹی سیون سے لے کے ون ہنڈریڈ تھری تک جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اور سحر سحر یعنی جادوگری اور اس کے عملیات کا ذکر ہے یہود کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہیں کہ بنی اسرائیل کے بجائے وہ بنی اسماعیل کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کیوں لاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے یہود یاد رکھے کہ ان واضح آیات کا انکار کرنا صرف فاسقوں کا کام ہے رہے جبریل علیہ السلام وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور امین ہیں امانت دار ہیں جبریل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور یہ تو محض ان کے بہانے سازیاں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں کا آسمانی کتابوں اور نبیوں کی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں ان کی دلچسپیاں ان نچلی جادوگری اور شیطانی عملیات سے ہیں جو ان کو بابل کی تہذیب یعنی بیبلین سویلائزیشن سے ورثے میں ملی ہیں یہ جادوگری کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہاروت اور ماروت فرشتوں سے منسوب کرتے ہیں کہ یہ جادوگری ہم نے ان سے سیکھی ہے نعوذ باللہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف آزمائش تھے نفع و نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے جس نے آسمانی ہدایت کو پیٹ پیچھے ڈال کر جادوگری اور شیطانی عملیات کی پیروی کی اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں افسوس ہے ان پر اگر یہ حقیقت سے باخبر ہوتے تو تمام تر خیر ایمان اور تقوی میں پاتے رکو نمبر تیرہ آیا نمبر ایک سو چار سے ایک سو بارہ تک جس میں مسلمانوں کے گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں کے جو اعتراض تھے وہ اور ان کے جواب دیے گئے یہودی اور ان کے پیچھے لگنے والے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے اس وقت زو معنی الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یعنی انسلٹ کا پہلو نظر آتا ہوں جیسے رائنا کو رائنا کہتے ہیں رائنا کا مطلب کیا ہے ہماری طرف نظر کرو جیسے ہم بولتے ہیں ایکسکیوز می ایکسکیوز می کہتے ہیں نا کیا اس طرح سے کچھ تو رائنا یعنی ہمارے چرواہے شیفرڈ کہتے ہمارے شفرڈ معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم ایسے الفاظ سے پرہیز کرو ایسے الفاظ ہی استعمال نہ کرو یہودیوں کے اصلی مرض جو تھا اصلی مرض کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ اپنے نسلی تعصب کے سبب ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر و برکت نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ انسانی خواہشوں کا پابند نہیں وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے ایک حکم حکم کی جگہ دوسرا کسی مصلیحت کے خاطر اتارتا ہے ہے یا منسوخ ہوتا تو یہ لوگ فوراً اعتراض کرتے ہیں فرمایا گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے جب ایک حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ ویسے ہی یا اس سے بہتر حکم نازل ہو جاتا ہے اے مسلمانوں ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو بنی اسرائیل نے کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے اپنے رسول سے غیر ضروری سوال کیے تھے تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہ کرنا یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کبھی کبھی غیر ضروری سوالات ہم کرنے لگتے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ایسا ہوا تو ویسا ہوا تو اور یہ کیوں وہ کیوں حالانکہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ایمان لانے کے بعد کافرانہ طریقہ کافرانہ روش انسان کو ہدایت سے بہت دور پھینک دیتی ہیں حسد کی وجہ سے اہل کتاب کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لے مسلمانوں تم ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ آخرت کے لیے بناتے رہو یہودیوں اور نصرانیوں نے یہ محض جھوٹی امنگیں اور آرزوئیں کی تھی کہ جنت میں صرف وہی یہودی یا نصرانی جائیں گے یاد رکھو جنت کسی کا ورثہ نہیں اللہ کے ہاں اجر کا مستحق اور ہر خوف و غم سے آزاد وہی ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور اچھے عمل کیے آج کا مسلمان بھی کیا کہتا ہے ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے بھلے ہم اچھے کام کریں یا نہ کریں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو اس لیے یاد رکھو کہ جو یہودیوں اور نصرانیوں نے کیا تھا وہ تم نہ کرو رکو نمبر چودہ ہے آئے نمبر ایک سو تیرہ سے ایک سو اکیس تک اس میں یہود و نصارہ اور جو مشرقین مکہ ہے ان کی روش کے بارے میں بتایا گیا ہے فرمایا گیا یہود جو ہے وہ نصارہ کو گمراہ کہتے ہیں اور نصارہ یہود کو گمراہ کہتے ہیں اور مشرقین مکہ ہر دو کو گمراہ کہتے ہیں یعنی یہود بھی گمراہ ہے اور نصارہ بھی گمراہ ہے اس کا فیصلہ جزا و سزا کے دن ہوگا کہ حق پر کون ہے مشرقین مکہ کا حال یہ ہے کہ وہ ہر خالص اللہ کا نام لینے والوں کو مسجد حرام میں عبادت سے روکتے ہیں اور مسجد حرام کو برباد کرنے کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کی مساجد سے اللہ کے بندوں کو روکنے والے دنیا و آخرت میں رسوا ہوں گے تینوں گروہ کے جو باہمی اختلاف تھے اس کا ایک بڑا سبب کیا تھا سمت قبل کا تعین قبل کی سمت ہر ایک الگ الگ سمت میں نماز پڑھتا ہے نا عبادت کرتا ہے حالانکہ مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے اللہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے نصارا نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا حالانکہ اللہ ان کی اس بےحودگی باتوں سے پاک ہے جو وہ کہتے ہیں مشرقین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود براہ راست ڈائریکٹلی بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس نبی کے سچائی کی کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا مشرقوں کا یہ مطالبہ ویسے ہی ہے جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے یہ سیم ویسے ہی بول رہے ہیں مشرقین بھی ویسے ہی بول رہے ہیں جیسے یہودیوں نے بولا تھا کیونکہ گمراہی میں سب کے دل ایک جیسے ہو گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دینے والے خوشخبری دینے والے اور بدعملی کے برے نتائج سے ڈرانے والے ہیں بشیر و نذیر ہیں آپ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین نہ ہو پریشان نہ ہو اور ان کی خواہشات کے پیچھے بالکل نہ چلیں ان کی سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر ان کے طریقے اپنا لیں اور تب وہ جا کے تم سے خوش ہوں گے جب تم ان کی طریقوں کو اپنائیں گے وہ تم سے خوش ہو جائیں گے یہود و نصارہ میں بعض ایسے انصاف پسند بھی ہے ایسا نہیں کہ سبھی لوگ ایسے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں یہود و نصارہ میں کچھ لوگ انصاف پسند بھی ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے رہے ضد اور تکبر کی بنا پر انکار کرنے والے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں کیوں ایمان لانا نہیں چاہتے ایک تو ضد ہوتی ہے دوسرا تکبر یہی مین ریزن ہوتے ہیں اور بھی کئی ریزن ہوتے ہیں لیکن یہ بھی دو ریزن ہے وہ بھی مین ریزن ہے رکو نمبر پندرہ آیا نمبر ایک سو بائیس سے ایک سو انتیس تک اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور آزمائشوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے پچھلے رکو میں مشرقین مکہ اور نصارہ جو تھے ان کے طرز عمل پر تنقید کی گئی ہے کرٹیسائز کیا گیا ہے ان کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور اب یہود کو اللہ کے انعامات یاد دلا کر آخرت کی جو جواب دہی ہے اس کا احساس دلا کر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے پیچھے مشرقین مکہ اور نصارہ کو دعوت دی گئی تھی اب اس رکو میں یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے انعامات گنوائے جا رہے اور تینوں گروہ کے امام جو تھے وہ کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہسٹری سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ملت ابراہیمی ہے تم تینوں کے تینوں ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا وہ آپ کو جاننا ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی آزمائش ہوئی جب بھی ان کا امتحان لیا گیا تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے لہذا ہم نے پورے عالم کی امامت ان کے حوالے کر دی انہوں نے عرض کیا اے اللہ یہ ہدایت و دعوت کی امامت میرے نسل میں بھی جاری رہے تو انہیں فرما دیا گیا انہیں جواب دیا گیا ہاں مگر ظالم لوگ امامت کے اہل نہیں ہوں گے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد تکمیل پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے الہی اس شہر کو امن والا بنا اس کے رہنے والے ایمانداروں کو ہر طرح کے پھل عطا فرما ہر طرح کا رزق عطا فرما اے اللہ ہم سے تعمیر کعبہ کی خدمت کو قبول فرما یعنی جب اچھا کام کرے تو یہ بھی دھیان رکھے کہ ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول بھی کریں ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمیشہ تیری فرما برداری کی توفیق ادا فرما اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیں کہ ہم صحیح طریقے سے تیری عبادت کر سکیں بدعتیں نہ کر سکیں شرک نہ کر سکے اے ہمارے رب ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان میں تیری آیات کو پڑھ کے سنائے کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تسکیہ کر دیں رکو نمبر سولہ ہے آئے نمبر ایک سو تیس سے لے کے ایک سو اکتالیس تک اس میں ملت ابراہیم پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہیں پہلے پارے کے آخری رکو میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے رسول تھے چنے ہوئے بندے تھے آخرت میں ان کا بہت بلند مقام ہوگا ان کے طریقوں کو چھوڑنا بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں وہ اپنے رب کے حقیقی فرما بردار تھے انہوں نے اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مسلمان رہنے اور مسلمان مرنے کی وصیت کی تھی یہ پاک باز انسان صحیح عقیدے اور درست عمل پر قائم رہیں ان کا عقیدہ صحیح تھا یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں ہے یہی صرف ہدایت والے ہیں یاد رکھو ہدایت صرف ملت ابراہیم کے اختیار کرنے میں ہے مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہمارا ایمان انہی باتوں پر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد اور موسا علیہ السلام کا ایمان تھا اگر تم نے اسی طرح ایمان رکھا جیسے ہم ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پاؤ گے ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے خود نپٹے گا اگر دیکھا جائے تو کیا موسا علیہ السلام سے پہلے یہودیت تھی تم جو کہہ رہے ہو یہودی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے موسا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسائیت تھی ابراہیم علیہ السلام کیا عیسائی تھے کئی سالوں بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہم نے اللہ کا رنگ یعنی دین اسلام اختیار کر لیا ہے اللہ واحد کی خالص عبادت سے بہتر کوئی رنگ نہیں صبغت اللہ تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی یا عیسائی تھے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اچھی طرح سن لو کہ عقید توحید اختیار کر کے اور نیک اعمال کر کے ہی کامیابی ہو سکے گی بزرگوں کے جو اعمال تھے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے وہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا تمہارا سوال تمہارے لیے اور ان کا سوال ان کے لیے ہوگا یہاں پر ہمارا پہلا جز کمپلیٹ ہو چکا ہے